حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی اللہ کی مخلوق اور امتوں میں سے ایک امت ہیں تو میں انہیں قتل کرنے اور سب کتوں کو ختم کر دینے کا حکم دے دیتا بہرحال تم بالکل سیاہ کتے کو قتل کر دیا کرو جو لوگ مویشیوں شکار یا کھیتی کے کتے کے سوا کوئی کتا رکھتے ہیں ان کے سوا میں سے روزانہ دو قیرات کم ہو جاتے ہیں سننے ابن ماجا حدیث نمبر تین ہزار دو سو پانچ